وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جی ہے اس کے سوا کسی کی عبادت ناؤ عزت والا حکمت والا